ان کے لیے بس دنیا میں تھوڑا سا مزہ ہے پھر ہمارے پاس ہی انہیں لوٹ کر آنا ہے پھر کفر کا جو رویہ انہوں نے اپنا رکھا تھا اس کے بدلے ہم انہیں شدید عذاب کا مزہ چکھائیں گے